یہ بھی چند دن بعد رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے آخری اشرے کے ساتھ ایک خاص عبادت ہے جس کو احتقاب کہا جاتا ہے تو احتکاب ایک ایسا ذریعہ ہے کہ انسان دنیا داری سے کر کے رہتا ہو کے چند دن اپنی اصلاح کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت پوری توجہ اور پورے انہماس کے ساتھ کرتا ہے لہذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ احتکاف میں بیٹھیں اس مقصد کے اندر بھی احتکاف بیٹھنے کے لیے معقول سے کیا جاتا ہے یہاں یا اپنے گھر کے قریب جہاں بھی ممکن ہو سکے جس آدمی سے وہ احتکاب ضرور بیٹھے یہ نقلی عبادت ہے فرض نہیں ہے لیکن نقلی عبادت کو یہ کہہ کر ساری زندگی ہی چھوڑ دینا کہ خیر ہے نقلی ہے یہ بھی کوئی دانش مندی اور عقل مندی ہے پھر دوسری گزارش میری ان لوگوں سے ہے جو احتکاب بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بے میں خیمے لگائے جاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ تک آدمی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر چھپ کر اللہ تعالیٰ کی بات کرے اللہ کے آگے بھی گرائے روئے آنسو بہائے آج بھی خاری کرے دعائیں مانگے وہ کب سوتا ہے کب جاگتا ہے کب تلاوت کرتا ہے کب نماز پڑھتا ہے کب دعا مانگتا ہے لوگوں کو پتا ہی نہ ہو یہ مقصد ہے خیمے لگانے کا لیکن وائے ناکامی متا کار وہاں جاتا ہے وہ تقیطین میں خیمے لگائے ہوتے ہیں لیکن سارے گروپ بنا کے مقصد کے درمیان میں جمع بیٹھے ہوتے ہیں کوئی باتیں کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے یہ کوئی فائدہ نہیں یہ تو ایک تماشا بنا لیا ہے کو کہ چلو چند دن مل بیٹھ کر انجوائے کرنے کا ایک موقع ہے احتکاب آ کے بیٹھو سارے یار دوست پلاننگ بنا کے مسجد میں آ کے ڈھیرے لگاؤ کام کاج ہر سے جان چھڑاؤ اور خوب خوش گپیاں کرو نہیں یہ احتکاب نہیں ہے نکاح اس کو نہیں کہتے یہ بلکہ مساجد کی بھی بے حرمتی ہے ایسے کاموں سے بچیں احتکاب کو احتکاب سمجھیں اور اس کے تقاضے پورے کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق کریں اللہ علیہ ورحمۃ اللہ